حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہمیں ایک لشکر میں ایک جنگی موہی پر روانہ کیا تو الوداع کہتے وقت آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں چلو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو اور مسلح نہ کرنا عہد شکنی نہ کرنا مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاون